سبق نمبر تیرہ دادا اور خاون کے حصے اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں زبی الفرود رشتہ داروں میں سے دوسرا مرد رشتہ دار دادا ہے میت کا دادا ان وارثوں میں سے ہے جسے اپنے پوتے کی وراثت میں سے کبھی حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں نمبر ایک اگر میت کا والد زندہ ہو اور دادا بھی زندہ ہو تو دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ ورثا کی فہرست سے نکل جائے گا نمبر دو اگر میت کا والد پہلے وفات پا چکا ہو اور دادا موجود ہو تو اب دادا والد کی جگہ ہوگا جو کچھ والد کو ملنا تھا اب دادا کو ملے گا یعنی اگر میت کی مذکر اولاد موجود ہو تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا اگر صرف معنس اولاد موجود ہو تو دادا کو چھٹا حصہ اور زبی الفروض سے بچا ہوا مال بھی ملے گا اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو دادا اسبہ ہوگا گزشتہ سبق دیکھ لیں دادا کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو والد کے لیے تھا زبل فروز میں تیسرا مرد خامند ہے اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا خامند زندہ ہو تو خاون کو اپنی بیوی کی میراث میں سے ضرور حصہ ملے گا اور اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک اگر عورت کی اولاد ہو تو خاون کو اس کی میراث کا چوتھا حصہ ملے گا مثلا کسی عورت کی کل میراث چالیس ہزار روپے ہے اور اس کی اولاد موجود ہے تو خامند کو چوتھا حصہ یعنی دس ہزار روپے ملیں گے عورت کی اولاد سے مراد کوئی بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد پوتا پوتی وغیرہ نمبر دو اگر وفات پانے والی عورت کی اولاد نہیں ہے تو خامن کو اس کی آدھی میراث ملے گی تمام چھوڑے ہوئے مال سے نصف یعنی چالیس ہزار میں سے بیس ہزار